سید علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز میں ہتھیلیوں کو ہتھیلیوں پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے حدیث نمبر پندرہ سو چالیس مسنت احمد